تو تم ان کی بات کا غم نہ کرو بے شک ہم جانتی ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں